وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ۖ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح دین پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح دین پر نہیں حالانکہ سبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ایسا ہی وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں یعنی بت پرست اور مشرقین عرب پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں آپس میں اختلاف کرتے تھے پہلے اہل کتاب نے اپنے علاوہ تمام اہل ادیان کی گمراہی کا دعویٰ کیا اب ایک دوسرے پر گمراہی اور کفر کا الزام لگا رہے ہیں اس سے ان کی آپس کی نفرت و دشمنی کا بھی اندازہ ہوتا ہے حالانکہ اہل کتاب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی تقزیب نہ کرتے کیونکہ تورات و انجیل میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہے اسی طرح وہ تمام کتابیں جو اللہ نے بھیجی ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں حد یہ ہے کہ بت پرست جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی آسمانی کتاب وہ بھی آسمانی ادیان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح راہ پر نہیں ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب آپس کی منافرت کی وجہ سے ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی بت پرست کرتے ہیں اور ان کی صف میں آ گئے ہیں فائدہ فخر الدین راضی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بے ہی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے کہ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی ہے حالانکہ قرآن سبھی پڑھتے ہیں راضی کا یہ قول مجمل ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والی بہت سی جماعتوں نے یا تو قرآن کی اتباع کا دم بھرا اور رسول کی سنت کا انکار کر دیا دعویٰ تو کیا کہ قرآن و سنت دونوں کی اتباع کرتی ہیں لیکن عملاً سنت سے اعراض کیا طرح طرح کی باطل تعویلات کے ذریعے سنت کو اپنی عملی زندگی سے خارج کر دیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر سے ہٹ گئے اور مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن و سنت دونوں سے جو راہ بنتی ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ انتی مستقیم فتب تبل فتح فرقی اور یہ میری سیدھی راہ ہے تم لوگ اسی کی اتباع کرو دیگر راہوں کی اتباع نہ کرو الانعام آیت ایک سو ترپن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے اللہ کی کتاب اور میری سنت آج مسلمانوں میں جتنی گمراہیاں جتنے اختلافات اور جتنی جماعتیں ہیں ان سب کا واحد سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے قیامت تک صرف ایک جماعت صحیح اسلام پر قائم ہے اور رہے گی اور یہ وہ جماعت ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن و سنت کا مشعل لیے دنیا والوں کو دعوت دے رہی ہے کہ صحیح اسلام کی راہ یہ ہے آؤ اس پر گامزن ہو جاؤ